ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنتے تو داہنی طرف سے پہننا شروع کرتے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھیاسٹھ یہ حدیث صحیح ہے